الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله بالله من من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا يهده الله الله الله فلا فلا مضل له له له يضلله هادي ونشهد ونشهد أن أن لا لا إله إلا وحده شريك سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ الشيطان بسم الرحمن الرحيم واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل القلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين الدینہ العلم درجات صدق العظيم وجب التقری حضرات عطا علماء اکرام بزرگوں بھائی اور دوست اور میری برادری کے طلبا انسان کو حق تعالیٰ نے دو چیزوں سے تیار کیا ایک اس میں روح ہے ایک اس کا جسم ہے انہیں دو کا نام انسان ہے ایک اس کی روح ہے اور اس کا جسم ہے اگر کوئی صرف روح ہی روح کو بیان کرے تو بھی غلط اس لیے کہ روح کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر تو روح رہ نہیں سکتی ہے اور اگر کوئی جسم ہی کو بیان کرے تو بھی غلط اس لیے کہ جسم اپنی چلت پھرت میں محتاج ہے روح کا جب تک انسان میں روح نہیں ہوگی انسان چل نہیں پائے گا کھا نہیں پائے گا زندگی نہیں گزار پائے گا تو حق تعالیٰ نے انسان کو تیار کیا دو چیزوں سے ایک روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کے تقاضے ہیں روح کا بھی اپنا تقاضا ہے جسم کا بھی اپنا تقاضا ہے یہ دونوں کو تقاضے کر رہے ہیں حق تعالیٰ نے دونوں کا نظام کائنات قائم فرمایا اور بہت عجیب و غریب بات ہے کہ ایک کا تعلق یعنی روح کے بنانے کے لیے روح کے سنوارنے کے لیے روح کی تسکین کے لیے روح کی ضرورت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کو علم کہا جاتا ہے علم سے روح بنتی ہے علم سے روح سنورتی ہے علم سے روح میں ترقی ہوتی ہے ایک بچہ تھا نادان تھا اس کو ایک برا پانچ چار سال کا ہوا اس کو سکھایا گیا ایک اللہ ہے اس کی روح میں ترقی ہوئی اس کو سکھایا گیا تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے روح میں ترقی ہوئی اس کے آگے اس کو مکتب میں بھیجا گیا قرآن کریم الف لام میم لال کتاب اللہ کی اس کی روح میں ترقی ہوئی بتدریج وہ ترقی کرتا جاتا ہے تو علم جو ہے وہ روح کی غذا ہے تعالیٰ کی طرف سے عظیم ترین نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان کی روح بنائی جاتی ہے تربیت کی جاتی ہے اور انسان کے جسم کے لیے بھی ضرورت ہے غذا کی اللہ کی نعمتوں کی جس کو دانا پانی کہا جاتا ہے انسان کو دانا نہ ملے تو اس کا جسم بیمار پر جائے گا اس کا یہ لاغر ہوتا چلا جائے گا یہ مر جائے گا یہ موت کے قریب پہنچ جائے گا تو اس کو دانہ پانی کی بھی ضرورت ہے اب اگر حق تعالی کے نظام پر غور کیا جائے تو حق تعالی نے ان دونوں کو بنانے کے لیے دو اپنے وزراء منتخب فرمائے ایک کا نام ہے وزیر تعلیم اور ایک کا نام ہے وزیر آب و غلہ وزیر زراعت یہ دو وزیر ہیں حق تعالی کے جس کا تعلق علم سے ہے علم دینے سے ہے جس کو وزیر تعلیمات حق تعالی نے بنایا وہ جبریل امین علیہ السلام حق تعالیٰ نے جبریل امین کو اپنا وزیر منتخب کیا اور ان کو وزیر تعلیمات بنایا ان کے ذمے نظام تعلیم ڈالا دیا آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے اللہ کی طرف سے علوم کو لے کر کے تشریف لائے ان تمام علوم کا تعلق جبریل امین علیہ السلام سے ہیں کہ جبریل امین اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بچے فارغ ہو رہے ہیں انہوں نے روایت میں پڑھا ہوگا حدیث جبریل کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اجنبیہ شان سے آئے تاکہ کوئی پہچان نہیں یہاں تک کہ اتنی اجنبی یا ناشان کہ صحابہ بھی نہیں پہچان پائے کہ یہ کون شخصیت ہے فرمایا کہ بال جو ہے بالکل صاف شفاف ہیں اور کپڑے بھی بڑے اچھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے ہی کے رہنے والے ہیں مسافر ہوتے تو ان کے کپڑوں پر دھبے ہوتے بال میں رات ہوتی لیکن یہ تو بالکل صاف ستھرے ہیں تو مدینے کے ہیں لیکن ہم تو مدینے کے بود و باش والے ہم ان کو نہیں جانتے ہیں تو اجنبیہ شان سے تشریف لائے اور نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور اپنے دو گتنوں کو حضرت کے قریب دو زانو بیٹھ کر کے ادنو ادن قریب ہو جاؤں قریب ہو جاؤں قریب ہو جاؤں نبی سے اتنے قریب ہو گئے مسلم شریف میں ہے کہ حتیٰ وضع یدئی ہے رقبت ہی ہے بعض محدثین نے فرمایا کہ حضرت نے جبریل نے اپنی رانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور بعض روایتوں میں بعض محدثین فرماتے کہ نبی کی ران پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ اور اجنبیت دیہاتی پناہ معلوم ہو کہ یہ تو بڑا گوار ہے بڑا دیہاتی ہے کیونکہ صاحب کرام تو بہت ہی زیادہ توازو عاجزی اور بڑے ہی ادب کے ساتھ رہا کرتے تھے اور اب سوال فرمائے جو مشہور سوال ہے مل ایمان مل اسلام مل احسان ایمان کس کو کہتے ہیں اسلام کس کو کہتے ہیں احسان کس کو کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جا رہے ہیں اللہ کا ترا ترا قیامت کب قائم ہوگی حضرت نے یہ جواب دیا اور اس کے بعد کچھ علامات بتا دی اس کے بعد وہ صاحب اٹھ کر چلے گئے حضرت نے فرمایا بلاؤ بھائی وہ کون صاحب تھے اب صحابہ کو اللہ کے نبی متنوع کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کون تھے جن سے متعلق تمہیں پتا ہی نہیں کہ کون فرمایا بھائی دیکھو وہ باہر گئے کون تھے بلاؤ اب صحابہ تلاش کرنے گئے فرمایا حضرت وہاں تو کوئی نہیں ہے فرمایا جا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم یہ جبریل تھے جو آئے تھے اس لیے تاکہ تمہارا دین تمہیں سکھائے دین کے تمام مسائل کا تعلق وزیر تعلیمات حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ تعالیٰ کے وزیر تعلیمات اور وزیر زراعت وزیر آب و دانہ کھانا پانی کے وزیر جن کو مقرر کیا گیا وہ ہے مکائی علیہ السلام سارے بارش کا نظام انہیں کے حوالے اللہ تعالیٰ نے کر دیا یہ وزیر آب و دانہ ہے وزیر زراعت اور پھر عجیب بات ہے الوداع و نہایا میں ابن عصیر جزری نے روایت نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا جبریل سے فرمایا ما فالو مکائی مکائی کیا کرتے ہیں تو جبریل نے فرمایا معمور الما فرمایا کہ جبریل پانی پر معمور ہے یعنی پانی کا سارا نظام جو ہے اس کا تعلق جبریل مکائل سے ہے اور جب پانی برسے گا تو غلہ اگے گا پانی برسے گا تو کھیت اگیں گے سارے یہ دنیا میں جتنی زراعت تجارت کے مسائل ہیں ان تمام کے بنیادی مسائل تو کھیتی ہی سے ہیں چاہے ہمارے بھائی نظیر بلڈر بن جائے یا کوئی اور بہت بڑا انجینئر بن جائے یا کوئی فلسفی بن جائے لیکن ان تمام کا تعلق تو کھیتی سے ہے زراعت سے ہے پانی نہ ہو تو اس صورت میں زراعت نہیں کھیتی نہیں اور جب کھیتی نہیں تو دوسرے مسائل ہی نہیں ہو سکتے ایک آدمی اپنے پیٹ بھرنے کے لیے گلے کا محتاج اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پانی کا محتاج اپنی ساری ضرورتوں کے لیے وہ آب و دانا کا محتاج ہے چاہے وہ پی ایم ہو تمہارا چاہے وہ سی ایم ہو چاہے وہ دارالعلوم میں بیٹھنے والا مفتی ہو اور چاہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یہی وہ بات تھی جو اہل مکہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی فرمایا یہ کیسا نبی ہے جو بازار میں بھی جاتا ہے یہ کیسا نبی ہے جو کھانا بھی کھا رہا ہے یہ کیسا نبی ہے جو پانی بھی پی رہا ہے گویا ان کا تصور یہ تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو فرشتوں کی طرح کھانا نہیں کھاتا اور نبی وہ ہوتا ہے جو پانی نہیں پیتا اور نبی وہ ہوتا ہے جو بازار میں نہیں جاتا تمسی فلسوا قرآن کریم نے یہ یہ جاہلیت کی بات کو قرآن کریم میں نقل کیا یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں بھی جاتا ہے اگر کوئی مولی صاحب اور مفتی صاحب بازار میں چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں لو مفتی صاحب بھی بازار میں آ گئے ارے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی یہی سوال ہو جاتا حضرت پر بھی اہل مکہ نے یہی سوال کیا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے ہمارے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی جن کا تذکرہ ہمارے اس بچے نے داؤز ال دیوگن کی اکابر میں فرمایا مفتی اعظم داعل دیوگن حضرت کا معمول تھا کہ جب مدرسہ امینیا سے پڑھا کر نکلتے تھے تو بغل میں تھیلی رکھتے تھے اور حال بیچ میں سبزی مارکیٹ آتی تھی وہاں سے حضرت سبزی خریدتے ہوئے چلتے تھے امرود بڑے اچھے تھے حضرت نے فرمایا بیچنا ہے فرمایا ہاں چار آنے یعنی چار آنے کلو تو حضرت نے فرمایا مہنگے ہیں یہ کہہ کر حضرت آگے چلے گئے یہ تو بیچ میں مجھے بات یاد آ گئی تو پیچھے سے کسی صاحب نے اس بیچنے والے کو وہ بنیا تھا اس سے کہا جانتے ہو یہ تو ہمارے بہت بڑے اور حضرت مشہور بھی تھے غیروں کے وہاں بھی مشہور تھے فرمایا حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اچھا اب وہ بنیا پیچھے دورہ حضرت دو آنے آپ لے لیجیے حضرت دو آنے آپ لے لیجیے حضرت نے فرمایا مولویت بیچنے کی چیز نہیں مولویت بیچنے کی ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے مولویت بیچنے کی چیز نہیں ہے یعنی تو اب اس لیے کم کر رہا ہے کہ تو نے میری مولویت کو سمجھا فرمایا یہ بیچنے کی چیز نہیں ہے اب میں تجھ سے تجھ ہی سے خریدوں گا چار آنے میں خریدوں تو حضرت نے ان سے چار آنے میں خریدا اللہ تمام کو یہ چیز نصیب فرمائے واقعتا ہم ہم اپنے اقابل سے بہت دور ہو گئے ہم اپنے بزرگوں سے بہت دور ہو گئے میں نے تحدیث نعمت ایک بات مجھے ابھی کینیڈا سے ہو کر آیا وہاں ایک بہت بڑا پروگرام تھا عظمت صحابہ پر تو میں نے وہاں یہ کہا میں نے کہا کہ دیکھیے حضرات صحابہ نے جو کیا ہے وہ دین ہے اور میں پورے وصول کے ساتھ کہتا ہوں کہ صحابہ نے جو کیا وہی دی اور اس کی دلیل میں پیش کروں کہ قرطبی نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ماں آتا کمر رسول فخو قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے ما فعل رسول رسول نے جو کیا وہ کر لو نہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے ما آتا کم رسول رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے قابل نہیں ہے ہر عمل امت کے لیے نہیں میں آپ کو مثال دوں حضرت نے نو گیارہ بیویاں کی امت کے لیے ہے نہیں کیا یہ سنت تم لے کر چلو گے یہ مخصوص پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے سو میں وسار رکھا دو دو تین تین چار چار دن ہو گئے نہ افطاری نہ سہری حضرت کی خصوصیت ہے سو میں وسار امت کے لیے نہیں ہے حضرت اثر کے بعد دو رکعت نماز نفر پڑھتے تھے ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ نماز کیسی اثر کے بعد آپ تو منع فرما فرمایا کہ وقت عبد القیس کی آمد ہوئی تھی زہر کے بعد میں ان کی تبلیغ میں مشغول ہو گیا میری ظہر کے بعد کی دو رکعت سنت رہ گئی تو میں نے اس کو اثر کے بعد پڑھا اور نبی کسی کام کو جس وقت کرتا ہے اس پر موازنت کرتا ہے تو میں نے اثر کے بعد پڑھی تو اب میں روزانہ اثر کے بعد دو رکعت پڑھ رہا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت امت کے لیے نہیں تو خصوصیات نبوی امت کے لیے نہیں ہے یہ خصوصیات نبوی اللہ وسلام ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کام فرمائے حضرات حضرت کے زلات زلات کا معنی حضرت سے سا ہوا ہوا مثلا آپ نے چار کی دو پرائی اصل میں چار کی دو دی کبھی تین پڑھانا بھی ثابت یہ زلات ہے امن کے لیے نہیں البتہ حضرت نے صحابہ کو دیا اور صحابہ نے ان کاموں کو کیا اس کو سنت کہا جائے گا ماں آتا رسول رسول جو تمہیں دے اور رسول جن باتوں سے تمہیں منع کر اس کو چھوڑ دو ماں آتا تمر اور اس آیت کے اولین مخاطب حضرات صحابہ ہے میں آپ کو ایک بہت موتی سی مثال سے سمجھاؤں حضرات علماء کے درمیان میں ایک بات آپ کو کہہ رہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے قرآن کا پڑھنا کسی ادنا روایت میں ترابی میں ثابت نہیں پورے قرآن کا پڑھنا اس لیے کہ قرآن تو مکمل ہی تب ہوا ہے جب حضرت حجت الوداع میں تھے اور آخری آیت علی ماتمل تون حکم واکم تو علی گم نعمتی اور یہ حجت الوداع کے بعد تو حضرت دو مہینے کے بعد دنیا سے تجیب لے گئے جب قرآن مکمل ہوا ہی نہیں تھا اس سے پہلے رمضان میں بھی تو مکمل قرآن کا پڑھنا تراوی میں کہاں ثابت ہوا اس کے باوجود ہم کیا کہہ رہے ہیں قرآن کا تراوی میں پڑھنا سنت ہے سنت کا لفظ بولتے ہیں یا بدت کا لفظ بول رہے ہو سنت کا اچھا سنت کیوں بول رہے ہیں اس لیے کہ صحابہ نے کیا حضرات صحابہ نے پورے قرآن کو تراوی میں پڑھا حضرت عمر کے دور میں ابئی ابن کعب نے پڑھا عبداللہ ابن مسعود نے پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا کہ سراہتن روایتوں میں مذکور ہیں اور صحابہ نے جو کام کیا اس کو سنت قرار دیا گیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جتنے کام کیے ہیں وہ تمام کے تمام کام امت کے لیے سنت ہیں اور اسی لیے نبی یہ فرما کر گئے ما انا علیہ و اصحاب جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اسی کو سنت کہا جائے گا اور اس سے تم ہٹو گے تو ضلالت ہوگی گمراہی ہوگی اس سے ہٹو گے تو بدعت ہوں گی اس سے ہٹو گے تو خرافات ہوں گے جو نبی کی نگاہ میں بھی مقبوض اور اللہ کی نگاہ میں بھی مقبوض ہوں گے تو بہرحال حضرت میکائی السلام کو وزیر آب و دانہ بنایا گیا وزیر زراعت بنایا گیا اور پانی کا سارا نظام ان کے حوالے کر دیا گیا اب دنیا کے جتنے نظام ہیں وہ چاہے تجارت سے تعلق رکھتے ہو وہ چاہے انجینئرنگ سے تعلق رکھتے ہو یا دنیا کے ڈاکٹری لائن سے تعلق رکھتے ہو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو ان تمام کا تعلق زراعت سے کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ما انزل داؤن اللہ انزل دوا ہمارے عزیزوں نے کتاب طب کے شروع میں یہ روایت پڑھی ما انزل داؤن اللہ انزل دوا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی دوا بھی اتاری یہ اور بات ہے کہ ہمارے حکمہ اطیفات ڈاکٹروں کی رسائی ابھی تک نہیں ہوئی کینسر کی دوا پر ان کا ان کا اصول ابھی تک نہیں ہوا کہ کینسر کے لیے کیا دوا ہوگی ورنہ کینسر کی بیماری اللہ نے اتاری ہے تو دوا بھی اتاری ٹی بی کی بیماری اتاری تو دوا بھی اتاری ہے ایڈس کی بیماری اتاری تو دوا بھی اتاری ہے انزل انہ دوا وہاں جمہور محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے دوا اتاری کیسے فرمایا دوا اتاری ہے بارش کے ذریعے سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مختلف نباتات کو مختلف گھاس پھوس کو مختلف درختوں کو مختلف چیزوں کو اگایا اور اسی کے اندر حق تعالی نے دواؤں کو چھپا دیا ہے اسی میں دوائیں ہیں میرا یہاں یہ بلسار کے اوپر جو جنگل کا علاقہ ہے میں ایک مرتبہ ایک وعید کے پاس گیا ادھر تو اس وعید نے ایک عجیب و غریب بات بتائی وہ نبے سال کا بدھا ہے میں نے کہا یار تم تو ایسے دوڑتے ہو جیسے چالیس سال کا نوجوان دوڑتا تم تو بڑے فراٹے سے دوڑ رہے ہو تو اس نے کہا کہ یہ جتنی یہاں ونسپتیاں ہیں اور یہ سب جو درخت ہے اس میں سے ہی مجھے دوائی ملتی ہے اور میں اسی کو لوگوں کی دواؤں میں استعمال کرتا ہوں اس نے ایک بات جو بتائی وہ مجھے بتانا ہے کہ جنگلوں میں بعض درخت وہ ہے کہ جس کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھنے سے اور اس کے اندر کی جو سانس نکلتی ہے وہ سانس اپنے اندر لینے سے بھگوان اور اوپر والا مہلک سے مہلک بیماری کو اچھی کر دیتا ہے یعنی کچھ درخت ایسے بھی ہیں کہ جس جس جس کی کے کے زیر سایہ بیٹھنے سے اس کو شفا ہو جاتی ہے تو حق تعالی نے اس میکائلی نظام کے ذریعے سے اور اس وزیر زراعت کے ذریعے سے پانی کو برسا کر کائنات کے اس نظام کو قائم کیا اور اس نظام کا تعلق ہمارے جسم سے تو وزیر زراعت جو ہے مکائل ان کا تعلق ہماری بودی سے ہوا اور حضرت جبریل کا تعلق جو ہے وہ وزیر تعلیمات سے ہے اس کا تعلق ہماری روح سے ہوا پھر ہمارے بدن میں دو عجیب و غریب فطری صفات ہیں فطری صفات فطری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو پیدائشی صفات ہے مجھے فطری پر ایک بات یاد آئی دیکھیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لو احسن عہدہ ہوں بہت مشہور ہے روایت بخاری شریف میں ہے اگر تو اپنی بیوی پر زندگی بھر احسان کرے اور ایک مرتبہ تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو گیا کہ اس کا مطالبہ ہوا اس کا ڈیمانڈ ہوا اور ہم نے کہہ دیا کہ اس وقت نہیں ہے ملے صاحب کو مہینہ پورا ہو گیا تو میں نے منع کر دیا بہرحال اس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا تو فوراً وہ جواب دے گی جس جواب کو چودہ سو پینتیس سال قبل آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کر گئے مارا تو من کا خیر حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ یوں کہے گی کہ میں نے تیری طرف سے زندگی میں کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں میں کہتا ہوں اس حدیث کی شرح کی کوئی ضرورت نہیں سب آزمائے ہوئے ہیں اس کی شرح کی کوئی ضرورت نہیں شیخ الحدیث سے لے کر نیچے تک کے سبھی آزمائے ہوئے ہیں اور پی ایم سے لے کر کلکٹر پر سب آزمائے ہوئے ہیں مارا آئی تو من کا خیر رائی قط حافظ نے اس پر جو بات لکھی ہے مجھے وہ نقل کرنا ہے حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ لیا زب اللہ سم لیا زب اللہ سم لیا زب اللہ اللہ کا نبی کسی کی برائی نہیں کرتا ہاشا وک اللہ ہاشا وک اللہ وہ کبھی برائی نہیں کرتا میں نے ابھی ایک جگہ جانا ہوا وہاں بہت سارے علماء تھے میں نے بہت لذادت سے منت سماجت سے ایک بات حضرات علماء کی خدمت میں پیش کی میں نے کہا ہمیں دو صفت اپنانے کی ضرورت ہے جو حضرات علم سے تعلق رکھتے ہیں توازن ابدیت لیکن توازو اقلیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں جو جس طرح چاہے بیچ دیں ہمیں جس طرح چاہے کوئی استعمال کر دیں یہ مطلب نہیں ہے توازو اقلیت کا تعلق اپنے قلب سے ہوتا ہے اپنے دل سے ہوتا ہے اور دوسری چیز میں نے کہا جو ائمہ کرام ہے جن کے پاس ممبر ہے ان ائمہ کو چاہیے کہ ممبر کو بجائے اختلاف کے مسائل میں استعمال کرنے کے اتحادی مسائل میں استعمال کریں امت کے اتفاق میں استعمال کرے اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے ہاشا وکلا حضرت کبھی کسی کی برائی نہیں فرماتے تھے کبھی نہیں سیرت پوری پلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا درجے کی گیبت کا پتہ نہیں چلے گا پوری سیرت پلو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا درجے کے حسد کا پتہ نہیں چلے گا اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے علم تصوف کو علم ظاہر سے الگ کر دیا جو کہا کہ یہ علم ظاہر ہے یہ علم باطن ہے یہ علم تصوف ہے یہ خانقاہ والے ہیں یہ مدرسے والے ہیں غلط تقسیم ہے غلط ہے علم تصوف تو ملا ہوا ہے علم ظاہر سے حضرت نے فرمایا لا تحاسد حسد نہ کرو یہ ایک حدیث ہوئی یہ علم ظاہر ہے اس نے ہمیں بتایا کہ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے لا تباغذو یہ حدیث ہے علم ظاہر ہے باب مفعلہ سے ہے ہمیں علم ہوا تو اسی کے ذمن میں ہمیں علم باطن معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے دلوں میں بغض نہیں رکھنا چاہیے تو سارا تصوف تو اسی علم سے جڑا ہوا ہے یہ کیسے الگ ہو سکتا ہے علم باطن اور علم تصوف جو آج کل لوگ کیے ہوئے ہیں یہ خانقاہ والے یہ مدرسے والے ہر مدرسے والا خانقاہ والا ہے اور ہر خانقاہ والا مدرسے والا یہ الگ ہو ہی نہیں سکتا ہے اب بعض لوگوں نے تو اتنا غلو کر دیا اتنا غلو کر دیا کہتے ہیں اصل میں علم باطن ہے علم ظاہر کچھ اصل علم تصوف ہے علم باطن حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرکدہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ علم باطن اور علم تصوف اصل ہے علم ظاہر کچھ نہیں تو حضرت نے فرمایا پوچھا اس نے کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے اس سے تو حضرت نے فرمایا کہ دودھ کو فضیلت ہے گھی پر جی وہ غریب حضرت جواب دے رہے فرمایا دودھ کو فضیلت ہے گھی پر اور حضرت نے فرمایا میں نقلن بھی اس کو ثابت کروں اور عقلن بھی اس کو ثابت کروں نقلن کیسے فرمایا نقلن یہ ہے کہ اللہ نے جنت میں دودھ کی نہریں چلائی گھی کی نہریں نہیں چلائی بہت عجیب و غریب جواب دے رہا یہ بات میں نے براہ راست حکیم نن میاں رحمت اللہ علیہ سے سنی تھی حکیم نن میاں رحمت اللہ علیہ حضرت گنگو ہی اللہ مرتدہ کے بھانجے تھے میں نے براہ راست ان کی مجلس میں یہ بات سنی تھی فرمایا کہ اللہ نے دودھ کی نہریں چلائی ہے گھی کی نہریں نہیں چلائی دوسری دلیل انہوں نے حضرت بدنی نے دی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی خواب میں اپنے آپ کو دیکھا تو دودھ پیتے دیکھا ہے گھی پیتے کبھی نہیں دیکھا بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت دودھ پی رہے آپ کے بدن سے نکلا پھر بچا ہوا عمر کو دیا عمر نے فرمایا کیا تعبیر یا رسول اللہ فرمایا علم ہے علم سے حضرت نے تعبیر دی تو فرمایا حضرت نے ہمیشہ اپنے آپ کو دودھ پیتے دیکھا گھی پیتے کبھی نہیں دیکھا فرمایا معراج میں جب حضرت تشریف لے گئے تو صحیح ترین روایتوں میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے سامنے دو پیالے پیش کیے ایک میں دودھ تھا ایک میں شراب تھی آپ کو یہ نہ کہیں کہ شراب پیش کی ارے یہ تو مکی زندگی کا واقعہ ہے اس وقت شراب حلال تھی حرمت تو مدینے میں آئی ہے تو دودھ کا پیالہ پیش کیا اور شراب کا پیالہ پیش کیا حضرت نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور دودھ کا پیالہ پی لیا تو جبریل نے فرمایا اچھا ہوا کہ آپ نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا فرمایا اگر شراب کا پیالہ اختیار کرتے فقط غبت امتوں کا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی ابو الحسن اتنے بختار رحمت اللہ علیہ نے حسن بصری کا اس پر جو قول نقل کیا فرمایا کہ آخر جبریل امین کہنا کیا چاہتے ہیں اس جملے میں فرمایا کہ یہ تمثیل تھی ایک شراب تمثیل تھی ضلالت سے اور دودھ تمثیل تھی علم سے اور حضرت نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا فرمایا اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ تمہاری امت میں علم چلے گا اور علم تحفظ کا ذریعہ ہے اور اس امت کی حفاظت قیامت تک کسی علم سے ہوتی رہے گی علم کے ذریعے سے اب تعالی لوگوں کی حفاظت کرتا رہے گا تو نقلی دلائل تو یہ ہوئے اور حضرت نے فرمایا عقلی دلیل یہ ہے کہ دودھ میں تین وصف ہے اور گھی میں ایک ہی وصف ہے دودھ میں ایک وصف ہے مائیت بہاؤ پانی بہنا دودھ میں ایک وصف ہے غذائیت کھانا کھانے کے قائم مقام ہو جانا اور دودھ میں ایک وصف ہے دسونت چکنا کے بیچنے والے پانی نہ ملائیں تو دسونت اور چکنات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا بخاری شریف میں کہ دودھ میں پانی ملا کر پی سکتے ہیں اس لیے کہ کبھی دودھ گاڑا ہوتا ہے پتلا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو پانی ملا کر پیو تو میں بچوں کو وہاں کہتا ہوں کہ دودھ میں پانی ملا کر حضرت پینے کی اجازت دے رہے ہیں بیچنے کی اجازت نہیں دے رہے یہ نہیں کہ دودھ میں پانی ملا کر اس کو بیچا جائے یہ پینے کی اجازت ہے بیچنے کی اجازت نہیں ہے تو اس میں دسولت ہے چکناہٹ ہے تین وصف ہے انسان کو پانی نہ ملے دودھ پی لے مائیت کے قائم مقام انسان کو کھانا نہ ملے دودھ پی لے غذائیت کے قائم مقام انسان چاہتا ہے کہ اس کے بدن میں قوت اور طاقت آئے تو دسونت اور چکناہٹ ہے دودھ پی لے فرمایا گھی میں صرف ایک وصف ہے اور وہ دسونت اور چکناہت ہے فرمایا جس میں اوساف کثیرہ ہو اس کو فضیلت ہوگی اس کے مقابلے میں جس میں وصف واحد ہو یہ کہہ کر حضرت نے فرمایا کہ ان دلائل کی بنیاد پر نقلن و عقلن ثابت ہوتا ہے دودھ افضل ہے گھی کے مقابلے میں اور دودھ ظاہر ہے گھی اس میں چھپا ہوا ہے فرما ان میں ظاہر افضل ہے ان میں کے مقابلے میں اور ان میں اسی کسی میں چھپا ہوا ہے اور جو الگ کرنا چاہے وہ الگ کر نہیں سکتا حضرت نے مدلل طریق پر یہ ثابت فرمایا کہ علم تصوف علم ظاہر سے الگ نہیں ہو سکتا ہے اسی کے اندر ہے یہ جو روایات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی میں ہماری زندگی کا بننا بنانا ہے اسی میں فرمایا گیا نماز پڑھو تصوف ہمیں یہی کہہ رہا ہے اسی میں فرمایا روزہ رکھو تصوف ہمیں یہی بتا رہا اسی میں کہا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اشراف کی نماز پڑھی اس کو حج عمرہ کے برابر ثواب ملے گا یہ تصوف میں ہمیں بتایا جا رہا اسی میں یوں کہا گیا کہ تحجد کی نماز پڑھو نوافل میں سب سے افضل ترین نماز ہے اللہ تمہارے قلب کو کھول دے گا تصوف میں ہمیں اسی تحجد کی ترغیب دی جا رہی ہے تو یہ جو ہمیں ترغیبات دی جا رہی ہے اعمال صالحہ کے کرنے کی اور اعمال رضیلا سے روکنے کی کہ زنا نہ کرو چوری جب بیت ہوتے ہیں تو شیخ کیا بلواتے زنا نہ کرو چوری نہ کرو کسی کا مال نہ حق نہ کھاؤ الزام نہ لگاؤ غیبت نہ کرو یہی تو باتیں بلوائی جاتی یہ ساری باتیں انہی روایات میں تو ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا تو علم تصور تو خود اس میں جڑا ہوا ہے علم ظاہر کے اندر اس لیے علم ظاہر اصل اصول ہیں علم تصور اس کے ذم میں پایا جاتا ہے اور جو دونوں کو الگ کر کے پیش کرتا ہے وہ گمراہیت ہے وہ ضلالت ہے وہ ناواقفیت ہے اس سے ایک بات اس بات کی طرف بھی پتہ چلا کہ علم ظاہر کے لیے مطلب مدارس جب قائم ہوں گے تو خود بخود علم تصوف کا مسئلہ ثابت ہو جائے گا ایک مدرس جب بخاری شریف پر آئے گا مسلم شریف پر آئے گا تربدی شریف پر آئے گا ابو داود شریف پر آئے گا ابن ماجہ پر آئے گا مشکاش شریف پر آئے گا متائی امام محمد پر آئے گا جب ان کتابوں کو اپنے بچوں کو پڑھائے گا تو وہ صرف یہ تھوڑے ہی پڑھا دے گا کہ اس کے اندر یہ فعل ہے یہ فائل ہے یہ مفول ہے اور یہ جملہ تامہ ہو گیا یہ جملہ ناقصہ ہے یہ تصور ہے یہ تصدیق ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں یہ ابحاس یہ ابحاس تو ضمنی ابحاس ہے اصل تو وہ یہی سمجھائے گا کہ اس میں فقہ الحدیث یہ ہے اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں تو ہاشا وکل حضرت کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے تو پھر اس روایت میں تو ہے نا کہ عورت کے متعلق حضرت نے فرمایا مارا ہے کا خیرن کر دو یہ فوراً یوں گی حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت اصل میں اس جملے کو بتا کر عورت کی فطرت بتانا چاہتے ہیں اور جب عورت کی فطرت شوہر کے سامنے واضح ہو گئی تو اس فطرت پر شوہر کو چاہیے کہ صبر کر لیں اللہ اس کے گھر کو جنت بنا دے یہ اصل حضرت بتانا رہے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے فقہ الحدیث اسی کو کہا جاتا ہے فقہ الحدیث حضرت کا منشا کیا ہے اس حضرت اس روایت میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور کس بات کی طرف نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اشارہ کرنا چاہتے ہیں اب اس نے کہا کہ میں نے تو تیری طرف سے خیر دیکھائی تو اب آپ اس کو جواب دو کہ تجھے یہ سونا کس نے دیا تجھے یہ زیورات کس نے دیے تجھے یہ کپڑے کس نے دیے ابھی کل ہی میں مارکیٹ سے خرید کر لایا ہوں اور تو کہہ رہی تو بات بڑھے گی ادھر سے جواب ادھر سے جواب دونوں طرف سے جواب کیا ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے گی فرمایا اس کی تو فطرت ہے اس فطرت پر شوہر کو چاہیے کہ خاموش ہو جائیں تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی خاموش ہوگی خاموشی کا نتیجہ تمہارا گھر جنت بن جائے گا حضرت گھر کو جنت بنانا چاہتی تھی اس لیے اس کی فطرت کو بیان فرمایا مارا آئے تو من کا خیر کر تو بات سے بات یاد آ گئی نکاح کے اوپر مجھے ایک بات یاد آئی اللہ کے حبیب نے ایلا فرمایا تھا ایلا کا من علا شرعی نہیں تھا علا لوگوی تھا ایک مہینے تک اپنی بیوی کے اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی حضرت نے قسم کھا لی اور اس کی بھی وجہ وہی مطالبہ تھا کچھ سال بھر کے خرچے کا تو حضرت نے علا کر لیا اب اس کے بعد آیت اتری انتیس دن پورے ہوئے حضرت تشریف لے گئے اپنے گھر اور سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس پہنچے مفسر روایت میں اور عائشہ سے فرمایا لا تاجلی جلدی نہ کرنا میں جو بات کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کر اس لیے کہ اس آیت میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ دنیا چاہ رہی ہے ان کن تن نہ حیات دنیا وزی تھا فتح فتعی امت کن نہ وصل کن نہ سراہ جمیلا آؤ میں تمہیں طلاق دیتا دنیا بھی دے دو طلاق بھی دے دو اور حضرت نہیں چاہتے تھے کہ عائشہ الگ ہو اسے فرمایا سوچ سمجھ کر ابا جی سے مشورہ کرنا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں فرمایا کیا تو یہ آیت سنائی بھائی سنائی تو حضرت عائشہ تو عائشہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے علوم کھولے تھے عائشہ نے فرمایا اس میں ابا جی سے مشورے کی کیا ضرورت ہے میں آپ ہی کو چاہتی ہوں مجھے دنیا نہیں چاہیے لیکن ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ دوسری عورتوں کو میرا جواب نہ بتائے وجہ کیا تھی عائشہ کے دل میں یہ تھا کہ دوسری عورتیں دنیا چاہے گی تو حضرت وہ وسرے کن سراہن جمیلا طلاق کا مسئلہ ہوگا میں اکیلی رہ جاؤں گا حضرت کی نکاح دل میں تھی یہ بات حضرت نے فرمایا میں نہیں کہوں گا لیکن پوچھے گی تو میں کتمان بھی نہیں کروں گا چھپاؤں گا بھی یہاں جب حضرت تشریف لائے انتیس دن پر تو حضرت عائشہ کا پہلا سوال یہ تھا حضرت ابھی تو انتیس دن ہوئے یعنی آپ نے تو مہینہ کہا تھا کا کہا تھا اور ابھی تو انتیس دن ہوئے آپ تشریف لے آئے تو حضرت نے فرمایا شاہ روحا کدا وہا کدا مہینہ انتیس ابھی ہوتا ہے حافظ نے جو نقطہ لکھا ہے اللہ اکبر حافظ نے یہاں نقطہ لکھا فرماتے ہیں حضرت عائشہ تو وہ تھی کہ جو تھوڑی دیر کے لیے حضرت کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی بخاری شریف میں میرے عزیزوں نے واقعہ پڑا ہوگا کہ ایک سفر میں حفصہ بھی ہے عائشہ بھی ہے حضرت افزا رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت جب سوار ہوتے تھے ہودج میں بیٹھتے تھے تو عائشہ کے ساتھ بیٹھتے تھے حضرت افسا نے دیکھا میرے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں تو ایک جو ہے ترکیب اپنائی رات میں جہاں اترے تھے تو حضرت حفصہ نے عائشہ سے کہا کہ جنا تو میری اتنی پر سوار ہو جا میں تیری اتنی پر سوار ہو جاؤں دیکھے تو صحیح کیسے چلتی ہے اپنی اتنیاں اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا بھولی بسری کم عمر تو میں ٹھیک ہے حضرت حفصہ کی اتنی پر سوار ہو گئے حضرت حفصہ اس اتنی پر چلی گئے اب حضرت کو تو یہی پتا ہے کہ وہ جو عائشہ والی اتنی تھی یہی ہے عائشہ کی تو حضرت اس میں تشریف لے گئے حودج میں وہاں تو افسر حضرت کو منع نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ یہ بھی بیوی ہے وہ بھی بیوی ہے لیکن روایت میں ہے کہ صبح کو جہاں اترے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھاس میں اپنے پاؤں جو ہے زمین پر رگڑ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اقرب نکل آ تو سانپ نکل آ تو اے بچھو تو نکل آ سانپ تو نکلا مجھے دھس لے میں کو کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن میری رات کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں جو تھوڑی دیر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی وہ عائشہ حضور کو یہ سوال کر رہی ہے کہ حضرت ابھی تو انتیس دن ہوئے ہیں مہینہ پورا نہیں ہوا اور آپ تجریف لے آئے کیا حضرت کو محبت نہیں تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کو تھی جو یہ سوال کر رہی ہے حافظ نے نکتہ لکھا ہے حضرت عائشہ کے دل میں یہ بات تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اپنی جگہ لیکن میرے آقا نے مہینے کی قسم کھائی ہے میرے آقا کی قسم خلاف نہ ہو جائے ایک بیوی کو شوہر کی فکر اللہ کرے کہ ہماری چکندراؤں کو ہماری فکر ہونے لگے ان کے ذہنوں میں شوہروں کی فکروں کا مسئلہ ہی نہیں رہا فکر تھی حضرت عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے آقا کی قسم کے خلاف نہ ہو جائے مہینے کی قسم کا ہے تو حضرت نے فرمایا مہینہ انتیس ابھی ہوتا ہے اب یہاں ایک سوال ابھی صاحب نے قائم کیا ہے تو علمی سوال میں نیچے اتر کے سمجھاؤں فرمایا کہ ایک طرف اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں کہ تین دن سے زیادہ کا تعلق نہیں تری شریف کی روایت تین دن سے زیادہ اور یہاں حضرت انتیس دن تک قطع تعلق یہ ہوئے تو قول اور فیل میں تعارض ہے آپ کا قول کیا ہے آپ کا فعل کیا ہے یہ بظاہر تعارض سا نظر آتا ہے حافظ صاحب نے اس کا جواب دیا کہ قطعن نہیں حضرت ہماری طرح قول کے شہ سوال نہیں تھے حضرت تو قول اور فیل میں ہم ہیں قول کے اور فیل ہمارے کچھ اور ہوا کرتے ہیں گویا ہم قول کے غازی ہیں فیل کے غازی نہیں حافظ نے جو نقطہ کھولا فرمایا کوئی تعارض نہیں حضرت کی نو بیویاں تھیں تین دن کو نو پر تقسیم کرو ستائیس ہو جاتے ہیں اور ایک باندی تھی اور باندی کا نصف ہوتا ہے تو دو دن باندی کے ہو گئے فرمایا ہر بیوی کے حصے میں تین ہی دن آئے کوئی تعارض نہیں ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے فعل اور قول میں کوئی تعارض نہیں ہوتا حضرت جو فرماتے تھے اسی کے مطابق کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وزیر انسان کی بودی میں روح ہے اس کی اصلاح کے لیے وزیر تعلیم جبریل کو بنایا اور جسم کی اصلاح کے لیے تعالیٰ نے وزیر غذا وزیر زراعت وزیر آب و دانا جن کو بنایا وہ بھی قائل ہے ہمارے اندر دو فطری خصلتیں بھی ہیں ایک فطری خصلت ہے غفلت غفلت ہماری بودی میں ہے ہمارے اندر موجود ہے بچپن سے غفلت ہے ہمارے طلبہ کبھی چوک کر جاتے ہیں غفلت کی بنیاد پر غفلت ہے ہم میں یہ ہماری فطری چیز ہے یہ فطری وصف ہے ہمارا اور ایک فطری وصف ہے بغاوت بغاوت بھی فطری وصف ہے چھوٹے بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے دو بچے ہو اور ایک کو ذرا قریب کرو گود میں بتاؤ تو دوسرا بیٹا باغی بن کر کے ادھر بھاگ جاتا ہے بغاوت ہماری فطرت میں اور ان دونوں وصفوں کو درست کرنے کے لیے اس لیے کہ غفلت کا نتیجہ ہے خواہشات کا غلط استعمال غفلت جب ہوتی ہے تو انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے اپنی خواہشات کو غلط استعمال کرتا ہے مجھے ایک جگہ پر کچھ لوگوں نے کہا کہ نوجوان ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے میں نے کہا کہ نوجوانوں کو اس طرح برا نہ کہو کہ وہ جو ہے ہم سے اور دور ہو جائیں یہ صفت غفلت کی بنیاد پر ہے اور صفت غفلت کی تلافی اللہ نے رکھی غفلت ہر ایک میں کچھ میں زیادہ ہوتی ہے کچھ میں کم ہوتی ہے ہے غفلت سب اور غفلت کا نتیجہ ہے خواہشات با اور بغاوت کا نتیجہ ہے جا انسان بغاوت کیوں کرتا ہے جا کی بنیاد ایک دوسرے سے الگ کیوں ہوتا ہے اس کو کرسی نہیں ملی اس لیے الگ ہوا کرسی ملتی تو اس کے ساتھ رہتا تو بغاوت کا نتیجہ جا ہے اور غفلت کا نتیجہ با ہے ہم تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ دو وصف ہے جو تجھے ہلاک کرنے والے ہیں میں اس کے لیے بھی میرے دو وزیر کو مقرر کرتا ہوں ایک وزیر کو مقرر کیا ہماری بغاوت پر تمبی کے لیے اصلاح کے لیے ہماری تربیت کے لیے اور وہ وزیر ہیں اسرافیل اسرافیل کو مقرر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملفوظ گرامی روایت مبارکہ البدایہ بن نہایا میں ابن اسیر جزری نے نقل فرمایا کہ جبریل امین آئے اور ساتھ میں اسرافیل بھی تھے اور جبریل یوں کانپ رہے تھے جب جب اسرافیل تجریب لے گئے تو حضرت نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل وہ کون شخصیت ہے کہ جس کی بنیاد پر تم پر بھی روک پڑتا ہے فرمایا حضرت ابھی جو ہمارے ساتھ تھے اسرافیل انہی کے تحت ہمارا نظام ہے گویا میں اس کو اپنے الفاظ میں یوں تعبیر کرتا ہوں کہ ملٹری کا ہیڈ جو ہے وہ اسرافیل کو بنایا ہے اور وزیر تعلیمات بھی ملٹری کے ہیڈ سے درا کرتا ہے وزیر زراعت بھی ملٹری کے ہیڈ سے درا کرتا ہے ان سب کے اوپر حاوی ہوا کرتا ہے ملٹری والا گویا یہ سب سول ہیں اور ان سول کے اوپر جو ہے ملٹری کا ہیڈ ہے جو سب سے بڑا ہے اس کو اسرافیل کہا جاتا ہے اور اسرافیل کے ہاتھ میں انسان کی بغاوت کے سارے مسائل دیے گئے اچھا اب سب سے بڑا مسئلہ تو وصول لے کر کے کھڑے ہیں اسی کے ساتھ ان کے مسائل میں اسی روایت میں جو میں نے ابھی نقل کی ابن اسیر جزری نے نقل کی جبریل یوں فرماتے ہیں کہ حتیٰ کے حق تعالی نے اسرافیل کے سامنے لوہ رکھا ہے ایک تخت رکھا ہے اور اس کے اوپر اللہ کا کوئی حکم ہوتا ہے تو وہ اس پر لکھ دیا جاتا ہے اور وہ تختی آ کر کے حضرت اسرافیل کے جو پیشانی سے لگ جاتی ہے اور اس کے بعد ان کے اندر اتر جاتی ہے اور اترنے کے بعد اسرافیل ہم کو حکم دیتے ہیں کہ تمہیں تعلیمات میں یہ کام کرنا ہے اور تمہیں زراعت میں یہ کام کرنا ہے اور تم کو یہ کام کرنا ہے گویا کہ اسرافیل علیہ السلام کو حق تعالی نے وہ قوت عطا فرمائی وہ طاقت عطا فرمائی کہ دنیا میں بغاوت کے نقشے نظر آئیں گے تو اس کا کام تجھے کرنا ہے اور انہی کے ماتحت مختلف شعبوں کو ڈال دیا گیا وہ مختلف شعبے کیا ڈالے گئے فرمایا دیکھو بغاوت ظاہر ہو تو ہوا بھی تمہارے تابے بغاوت ظاہر ہو تو اس صورت میں یہ پرندے بھی تمہارے تابے بغاوت ظاہر ہو تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی تمہارے سب کو اسرافیل کے تابے کیا آپ کہو گے کیسے تابے کیا سور بھوکنے پر سبھی کو مرنا ہے سب ان کے تابے ہیں اب جب بغاوت ظاہر ہو رہی ہے دنیا میں تو کیسے اب رہا بادشاہ جب شاہی اور سرکاری مکان کو توڑنے کے لیے جا رہا ہے کابت اللہ کو توڑنے کے لیے جا رہا ہے اللہ کے مکان کو جو پارلامین ہے اللہ کا جو سرکاری مکان ہے اللہ کا جب اس کو توڑنے کے لیے جا رہا ہے تو ہتعال نے ب اسرافیل اسرافی چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر کے اس کو ہلاک کر دیا نمرود بغاوت پر اترا اور حق عالا کے شاہی کلام کے سامنے مقابلہ کر لیا تو بواسطہ اسرافیل ایک مچھر اور پسو کے ذریعے سے اسے ہلاک کر دیا قوم عاد آد نے اللہ کی بغاوت کی تو بواسطہ اسرافیل حق ہفتہ نے ہوائیں چلائی اور ہواؤں کے ذریعے سے اسے پامال کر دیا نو کی قوم نے بغاوت کی تو بواسطے اسرافیل اللہ نے پانی کو چھوڑا اور پانی کے ذریعے سے قوم نوح کو اللہ نے ہلاک کر دیا اور حضرت شعیب علیہ السلاۃ وسلام کی قوم پر حق تعالی نے اسی طرح کا عذاب بواسطے اسرافیل بھیجا اور جب فرعون بغاوت پر اترا اور ان رب کو ملانا کے دعوے کیے تو حق تعالی نے بواسطے اسرافیل پانی کے نظام کے ذریعے سے اس کو ہلاک کر دیا اور پیغمبر کی زبان پر یوں کہلوا دیا کہ یاد رکھو میں نے بنی اسرائیل کی ہلاکت کے لیے بہت سارے عذاب کو اتارے تھے قرآن کریم نے نقل کیا قریب نو عذاب ان کے لیے اترے تھے ان میں ایک عذاب تعاون کا ہے پلیٹ کا ہے یہ بھی بنی اسرائیل پر اتارا اور فرمایا میں نے اس کا کچھ حصہ باقی رکھا ہے جب دنیا میں میں کسی قوم کو ہلاک کرنے پر آتا ہوں تو تعاون اور پلیٹ کو بھیج دیا کرتا ہوں پھر اسی کے ساتھ فرمایا پیغمبر کی زبان سے کہ دیکھو زلزلے ہیں اور اسی طرح کے جو نظام تمہیں سمجھ میں آ رہے سمجھ لو میری نافرمانی پر یہ میری طرف سے حالات ہیں ان تمام حالات کا نظام حضرت اسرافیل کو دیا گیا گویا کہ وزیر قوت جو ہے اور وزیر دفاع جو ہے اور وزیر تحفظ جو ہے وہ جن کو بنایا گیا وہ اسرافیل علیہ السلام اور غفلت ہے انسان میں اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ضرورت تھی وزیر تذکیر و ارشاد کی جس کا کام یہ ہو کہ علماء کو بھیج کر لوگوں کو بھیج کر واض و نصیحت کریں اور سب کو سمجھائیں اور ان تمام کا تعلق سمجھانے کا واض و ارشاد کا تذکیر کا یہ حضرت اسرائیل کو دیا گیا اس لیے کہ سب سے بڑی واض و نصیحت کی چیز وہ موت ہے اسرائیل ہی کے ذمے تو ہیں روح کو قبض کرنا اور یہی اسرائیل اس سے پہلے قرآن کریم میں ہمیں بہت کچھ پتا چلتا ہے کہ انسان کا براہاپا جو ہے وہ موت کو یاد دلانے والا ہے روایتوں میں ہے کہ انسان نانا بن گیا موت کو یاد دلانے والا ہے انسان دادا بن گیا موت کو یاد دلانے والا ہے انسان کی داڑھی سفید ہو گئی موت کو یاد دلانے والا ہے چہروں پر نلکیاں پھر گئے یہ موت کو یاد دلانے والا ہے اولم اولمن کو فما لزا دبین امین نصیر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم بندوں کو قیامت میں اور بننے کے بعد ہمارے فرشتے یوں کہتے ہیں اولم نعمر کو ما کرو ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس عمر میں تم نصیحت حاصل کرو تمہارے پاس ہمارے بہت سارے بشارت دینے والے اور موت کی اطلاع دینے والے آ چکے تھے اور وہ کون تھے تیرا بڑھاپا تھا تیری سفید داری تھی تیرے چہروں کی نلکیاں تھی تیرا نانا بن جانا تھا تیرا دادا بن جانا تھا لیکن تو جیسے جیسے بڑھتا چلا گیا تو نصیحت تو کیا حاصل کرتا اور تو غفلت میں پڑھ کر کے امیدوں میں بڑھتا چلا گیا اور اپنے روح اپنے اپنے رب کو بھولتا چلا گیا اپنے رب کو فراموش کرتا چلا گیا اور اس میں سب سے آخری واض و نصیحت کرنے والی موت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اس قرو ذکر خادم یعنی الموت موت کو یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے لذتوں کو ختم کرنے والی ہے صحابہ نے پوچھا وہ کیا چیز ہے اللہ کے نبی علیہ السلام وسلام نے فرمایا وہ موت ہے اب اس پر غور کیا جائے ایک ہے وزیر تعلیم اسی کے ساتھ ایک وزیر زراعت ایک وزیر قوت ہے اور ایک وزیر تذکیر و ارشاد ہے ان چاروں وزرا میں اگر غور کیا جائے تو وزیر تعلیمات کے ذریعے سے اور وزیر تذکیر و ارشاد کے ذریعے سے اور وزیر زراعت کے ذریعے سے اللہ کی صفت کمال کا ظہور ہو رہا ہے اللہ کامل و مکمل ہے اور اس کے کمال کا ظہور اس طرح ہو رہا ہے کہ روح کی تربیت ہو رہی ہے غفلتیں دور ہو رہی ہے انسان کی بودی اور جسم مضبوط ہو رہا ہے یہ اللہ کی صفت کمال کا ظہور ہے اور صفت اسرافیل سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سے اللہ کی قوت کا ظہور ہو رہا ہے کہ اللہ کی طاقت بڑی زبردست ہے وہ کیسے پکڑتا ہے قوم نو کو قوم آج کو قوم سمود کو قوم صالح کو اور اس امت کے اندر اللہ کی بغاوت کرنے والوں کو کبھی جرمنی کو پکڑا کبھی برطانیہ کو پکڑا کبھی کس کو پکڑا کبھی کس کو پکڑا اور آئے دن وہ پکڑتا جا رہا ہے تو اسرافیل کے ذریعے سے وزیر قوت یعنی قوت خدا بندی کا ظہور ہو رہا ہے اور ان تینوں کے ذریعے سے اللہ کی صفت کمال کا ظہور ہو رہا ہے ہمارے مدارس میں اسی صفت کمال کو بڑھایا جاتا ہے مجھے جو ثابت کرنا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے مدرسوں میں اسی صفت کمال کو پڑھایا جاتا ہے کیسے اس تعلیم کو پڑھایا جاتا ہے جس قرآن کو لے کر جبریل امین تشریف لائے اس بعض و تسکیر کو یاد دلایا جاتا ہے جس کو لے کر جبریل امین تشریف لائے اور انسان کو اس کی موت کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ زراعت کے مسائل صحیح طور پر ہو بزنس کے مسائل صحیح طور پر ہو تمہاری زندگی صحیح رخ پر گزرے اس کے لیے کتاب البیو پڑھایا جاتا ہے کتاب زراعت پڑھائی جاتی ہے انسانی زندگی گزارنے کے سلیقے سکھائے جاتے ہیں یہ تمام کی تمام باتیں اس کا تعلق ان تمام کمالات خدا بندی سے ہیں ہمارے مدرسوں میں کمالات خدا بندی ہی کو ثابت کیا جاتا ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ضرورت پڑی ایک معیاری مدرس کی جب آپ نے پاکستان میں مدرسہ شروع کیا اور دور حدیث کے لیے ایک معیاری مدرس کی ضرورت پڑی تو کسی نے بتایا کہ حضرت فلاں مدرسے میں مدرس ہیں آپ ان کو بلا لیجئے وہ کامل ہیں وہ لائق فائق ہیں بڑے عزیز تعداد ہیں اور بڑے اچھے ہیں باخلا باخلی خلیج ہیں وہ اور بہت ہی جو ہیں علم میں رچے پچے ہیں آپ ان کو بلا لیجئے تو حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا یعنی وہ خود الگ ہوئے ہیں وہاں سے بعض لوگ استفادہ بولتے تھے وہ اصلاح کر لیں استعفی دیا فرمایا نا انہوں نے نہیں دیا ریزائن نہیں ہوئے فرمایا اچھا مدرسے والوں نے ان کو الگ کیا یعنی مدرسے نے ان کو ریزائن کیا کہا نا مدرسے نے بھی نہیں کیا تو حضرت نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اجارہ وہاں جاری ہے وہ جڑے ہوئے ہیں ایک مدرسے سے حضرت نے فرمایا کہ جہاں میرے آقا نے یوں فرمایا لا بیا الا خدمت کیلا خدمت عقی ایک بھائی بے کر رہا ہے سودا کر رہا ہے تو اس کے سودے میں بیچ میں تانگ نہ آ رہا ہو کہ یہ پانچ لاکھ دے رہا ہے تو میں ساڑھے پانچ لاکھ دے دیتا ہوں مجھے دے دیجئے اور اس نے خطبہ بھیجا تو میں بھی خطبہ بھیجوں تاکہ میرا ہو جائے لا بیا لا بیا کی ولا ولا ولا پر ہے اسی کے میں اجارت اجارت ایک آدمی کا اجارہ جب جاری ہے تو تم بیچ میں تنگ نہ رہو دنیا میں آج یہی ہو رہا ہے ایک آدمی نے اپنی زمین بیچنے نکالی ایک آدمی سے سودا جاری ہے تیسرا جا کر کہتا ہے یہ پانچ دے رہا ہے میں چھ دے دوں گا یہ چھ دے رہا ہے میں سات دے دوں گا حضور نے منع فرمایا اس طرح کے بزنس اس طرح کے خطبوں سے اسی طرح اجارہ ایک آدمی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے اس کو نکالنے کے لیے آپ نے کہا یہ پانچ ہزار کرایہ دیتا ہے میں چھ ہزار دوں گا جائز نہیں ہے ایک آدمی کا جب اجارہ چل رہا ہے تم بیچ میں تانگ نہ ہراؤ تو مفتی شبی صاحب فرماتے ہیں کہ جب ان کا اجارہ جاری ہے ایک جگہ وہ لگے ہوئے ہیں ایک جگہ پر تو مجھے بیچ میں تانگ داخل کرنے کی ہرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی کی روایت سے اس کو منع کیا گیا ہے آگے جو مفتی صاحب کا جملہ ہے وہ مجھے سنانا ہے حضرت نے فرمایا میں نے مدرسہ کھولا ہے دکان نہیں کھولی میں نے مدرسہ کھولا ہے دکان نہیں کھولی سنت کے مطابق چلے گا تو چلاؤں گا ورنہ تالے لگا دوں گا لیکن خلاف سنت میں کام نہیں گا تو کمالات جتنے اللہ کے ہیں وہ سارے کے سارے کمالات مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں اس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے اس میں حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں اللہ سے ملنے کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں اس میں نبی کی سنتوں کو پڑھایا جاتا ہے جیسے مولانا منیر صاحب ابھی آپ کے سامنے اس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے اخلاقیات کا نظام پڑھایا جاتا ہے معاشرت کے صحیح کرنے کے نظام پڑھائے جاتے ہیں یہ تمام کے تمام مسائل جس کا تعلق کمالات خدا بندی سے ہے یہ سارے مسائل مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں جو ان کمالات کو اپناتا ہے وہ کامیاب اور جو ان کمالات سے ہٹتا ہے وہ ناکام اور اس کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ بلام باورا کو ہم نے اس میں آزم دیا تھا میں نے اسی لیے آیت بھی پڑھی کہ بلام باورا بنی اسرائیل کا آدمی اس کو اس میں آزم دیا تھا اب اس میں آزم کیا ہے بڑا اختلاف اس میں آزم ہے کیا کس کو کہتے ہیں اس میں آزم اور لوگ تلاش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی مل جائیں تاکہ وہ گاندھی والی جو ہے اپنے تکیے کے نیچے سے روزانہ اس میں آزم کی برکت سے نکلتی رہے ہمارا جمعہ ابرار صاحب ڈالے فرمایا کرتے تھے بہت اچھا جملہ اگر فرماتے تھے گاندھی کو جی کہنے کو جی نہیں چاہتا لوگ بولتے ہیں گاندھی جی اگر فرماتے تھے گاندھی کو جی کہنے کو جی نہیں چاہتا حضرت کے جملے بڑے جسے دلے ہوا کرتے تھے تو بہرحال وہ گاندھی والی نیچے سے نکلا کرے اس کے لیے سارے لوگ اس میں آزم تلاش کرتے رہے تو بلام سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مرید نے کہ حضرت اس میں آزم کیا ہے فرمایا کبھی بتاؤں گا پھر کچھ دنوں کے بعد فرمایا حضرت اس میں آزم فرمایا کبھی بتاؤں گا حضرت نے خوب طلب پیدا کی خوب طلب پیدا کی آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ پیروں کو مریدوں کی گزامت کرنی پڑ رہی ہے چونکہ مریدوں کا حال ہی یہ ہو گیا ہے کہ روایت کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ملے عزت تو پیر سے جڑے رہتے ہیں اور اگر ذرا سا مسئلہ ہو تو پیر سے الگ ہو جاتا جہاں مقصود ہی اپنی عزت بن گئی اپنی شہرت بن گئی کہ اس کے ذریعے سے حالانکہ حضرت عبدستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل تصوف میں لکھا ہے فرمایا اپنے شہر کو اپنی عزت کمانے کا ذریعہ نہ بنائے اپنے شیخ کو دولت کمانے کا ذریعہ نہ بنائے ہمارے لیے تو حضرت اردستانوی جیسے ہی پیر کی ضرورت ہے کہ جو سر میں دندے مارے ہمارے مولائی محمد شدید حضرت شیخ یونس صاحب کی طرح چاہیے کہ جو خوب ردرائی ہے بات بات پہ پکڑ کرے بات بات پہ پکڑ اور ان کی پکڑ ہمیں اچھی بھی لگتی تراج میں ہم پہنچے حضرت کو لے کر چار سال قبل تو رات بہت دیر سے ہم پہنچے تھے اور ویل چیئر تھک کھینچ کھینچ کر تھک تھے تاجد میں اٹھ نہیں پائے حضرت نے فجر کی نماز کے بعد دیکھا ہی اور وہیں سوئے تھے ہم سامنے حضرت نے فرمایا سوتے پڑے رہے نہیں پڑی مجمع ہے سو ڈیڑھ سو آدمیوں کا سب کے بیچ میں حضرت نے فرمایا تاجد نہیں پڑی پھر فرمایا شیخوخت سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کو نام پسند نہیں کام پسند ہے جب دنیا میں کام پسند ہے دنیا والوں کو تو اللہ کو بھی کام پسند ہے فرمایا یہ شیخوقت کے ناموں سے کچھ نہیں ہوتا ہمیں خوشی تھی کہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے قطان ہمارے دل کے اوپر کوئی گرانی نہیں ہوئی بہت خوشی ہوئی کہ اسی طرح ایک شیخ کو اپنے اپنے جو ہے ماتحت مرید کی تربیت کرنی چاہیے جردستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں تو یہی مجاز تھا حیدرآباد کے نواب نے دعوت دی تو حضرت نے فرمایا نواب صاحب آپ یہیں آ جائیں وہاں تک میں کیسے آؤں کچھ دنوں کے بعد فرمایا حضرت میں آپ کے لیے سارا نظام کروں گا بہتر بستر فلاں فلاں فرمایا دور ہے یہیں آ جائیں کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا میں نے شاندار ایک کمرہ الگ کیا ہے تیار کیا ہے حضرت حضرت نے فرمایا آج تک زبان نہیں کھولی اب کھولتا ہوں تعلیم ہو تو یہاں آؤ میں تمہاری دنیا کا تعلیم نہیں جواب لکھتا ہوں میں تمہاری دنیا کا طالب نہیں ہوں اگر تمہیں اصلاح کی ضرورت ہے تو یہاں بہت مشہور ہے خدا عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بہت بڑے آدمی تھے اور انگریز کے دور میں کلکٹر تھے لکھنؤ کے علاقے میں اور حضرت جب لکھنؤ اترے ہیں حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت کا جو بیگ تھا وہ بیگ کو حضرت کانپور جا رہے تھے تو لکھنؤ اترے تو وہ بیگ خاضہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے سر پر رکھ لیا چل رہے ہیں ڈپیوٹی کلیکٹر ہے حضرت اور سر پر رکھ کر چل رہے حضرت تھانوی نے فرمایا خاجہ صاحب لوگ دیکھیں گے اور وہ بھی انگریز کے دور کا کلکٹر فرمایا حضرت لوگ دیکھتے رہے مجھے تو میری جنت آپ ہی سے مل رہی ہے یہ ہے اصلاح اسی کا نام اصلاح ہے اپنے آپ کو اپنے حضرات صحابہ نے اپنے پیغمبر سامنے اپنے آپ کو ایسے ڈال دیا تھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر کا تھوڑا سا مسئلہ ہوا اور اس میں تھوڑا سا صحو صدیق اکبر کا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو دانت رہے اور صدیق فرمانے یا رسول اللہ قصور میرا ہے اللہ کے حبیب قصور میرا ہے بخاری شریف میں اور حضرت عمر ہی کو دانتتے جا رہے اور فرمایا عمر جب تم میرا انکار کر رہے تھے تب میرا صدیق میرا اقرار کر رہا تھا اور عمر ہے کہ آنکھوں سے آنسو جائے عمر ہے کہ رو رہے مرید اگر ہو تو پھر اپنے شیخ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دے فنا کر لے متا دے اپنے آپ کو ان کی باتوں پر عمل کرنے والا بنے صرف اور دوسرا برہم مسئلہ ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ آج ہماری پیری مریدی میں ہماری مریدی ہی خوابوں کی رہ گئی اپنے شیخ کو صرف خواب ہی پیش کرتے رہتے صرف یہ خواب دیکھا صرف یہ خواب دیکھا بس یہ خوابوں ہی کے مسئلے سارے رہ گئے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ رائے ہی بس خوابو ہی کی دنیا میں ساری ہماری مریدی منحصر ہو گئی کبھی شیخ سے نے کہا کہ حضرت میں بد نظری کا مریض ہوں علاج بتا دیجیے حضرت مجھے نماز میں لذت نہیں آ رہی علاج بتا دیجیے حضرت تلاوت قرآن میں مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے خلیفہ حضرت شیخ یونس صاحب کے پاس تشریف لائے حضرت سے فرمایا کہ حضرت اللہ کا تعلق مجھ سے ٹوٹ گیا ہے آپ جوڑ دیجیے پیر بھائی پر میں تعلق گیا جوڑ دیجیے تو شیخ رو پڑے اور یہ کہا کہ میں کون تعلق جوڑنے والا اس ذات کے ساتھ پھر فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تعلق ٹوٹ گیا فرما حضرت پہلے جو نماز میں لذت آتی تھی وہ نہیں آ رہی پہلے جو تلاوت قرآن میں مزہ آتا تھا وہ نہیں آ رہا پہلے جو ذکر میں جی لگتا تھا وہ نہیں لگ رہا ہے معلوم ہوتا ہے تعلق ٹوٹ گیا تو حضرت پھر روئے اور شیخ نے فرمایا میں تو کیا تعلق جوڑوں ایک بات ذہن میں آتی ہے وہ کر لو فرمایا کیا کرو فرمایا مدینے والے کو راضی کر لو وہ راضی ہو جائے فرمایا حضرت مدینے والے کو میں کیسے راضی کروں فرمایا دو کام کرو ان کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کے بتکلب بھی عمل کرو بتکلب عمل کرو جی نہیں چاہتا تو بھی عمل کرو اور دوسرا کثرت سے درو شریف کرو خوب درو شریف پر اس ذات کے اوپر خوب درو شریف پڑھو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تحادو تحادو فرمان اس کا فرمان قیامت تک ہے وہ آج بھی قبر میں رہتے ہوئے بھی اپنے اس جملے پر عمل کر رہا ہے حضرت حضرت تھانوی تھانوی تھے کیسے کھول رہے پر میں کیسے عمل کر رہا ہے وہ قبر میں سوتا سوتا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عمل کر رہے ہیں فرمایا آج بھی وہ عمل کر رہے ہیں یوں فرما کر گئے ہیں کہ جو مجھ پر درود بھیجے گا میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا آج بھی تحاد پر عمل کر رہے ہیں کہ ہم نے درود دیا وہ شفات دے رہے ہیں کہ میں تمہاری سفارش کروں گا ایک مہینہ گزرا تھا کہ وہ ساتھ پھر شہر کے پاس آئے اور شیخ سے آ کر یوں کہا حضرت اللہ تمہیں جزائے خیر دے اللہ کے نبی علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور فرمایا اللہ تم سے راضی ہو گیا اپنی اصلاح کے فکر کی ہمیں بہت ضرورت ہے ابدیت ہو توازو ہو آجزی ہو اپنے شیخ کی باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہو تب جا کر ہماری زندگی بنتی ہے اور اگر ہمیں اکرتو ہے شان ہے برائی ہے کبریائی ہے تکبر ہے تو بڑے مسائل ہیں پھر ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق رہا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فنا کرنے والے بنے خیر یہ تو بات ضمن مجھے یاد آ گئی میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں جو مسائل ہیں ان مسائل کو یہاں پڑھائے جاتے ہیں حادث مبارکہ کو پڑھایا جاتا ہے اخلاق حسنہ کو پڑھایا جاتا ہے اچھے کردار کو پڑھایا جاتا ہے اچھی باتوں کو پڑھایا جاتا ہے بری باتوں سے ہمیں روکا جا رہا ہے یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے وصف میں کمال کا وصف ہے جو ہمیں سکھایا جاتا ہے اس بنیاد پر مدارس ریڑھ کی ہڈی ہے اور میں حضرات یا علماء اور خصوصاً میرے بچوں کو کہوں گا اللہ کا احسان مانو دو رکعت شکرانے کی پرو کہ رب کریم نے ہمیں اکابر دیوبند سے منسلک کیا اکابر دیوبند سے اکابر دیوبند بہت بڑی معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے اکابر دیوبند کون ہے ان کے والد کی کتاب کا نام پڑھو بخاری شریف کی شرح مفتی سعید صاحب دامت برکاتم العالیہ نے ایک جگہ کھولتے ہوئے میں صرف بطور نمونہ پیش کروں آپ کو تعجب ہوگا قابل دیوبند کون ہے فرمایا میں نے استاد محترم حضرت مولانا ابراہیم صاحب بلیالی جو مفتی سعید صاحب کے من چلے استاد تھے فرمایا ایک مرتبہ میں نے سوال کیا اور سوال یہ کیا کہ حضرت انبیاء قبر میں حیات ہے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے لیکن دلیل اس کی مجھے مضبوط چاہیے مولانا ابراہیم صاحب بلیالی اللہ علیہ فرمایا مفتی سعید صاحب نے لکھا ہے مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انبیاء حیات ہیں اس کی تین دلیل پہلی دلیل جو انسان زندہ ہوتا ہے حیات ہوتا ہے تقریب جسد نہیں ہوتا جسم خراب نہیں ہوتا ہم زندہ ہیں پانچ دن بھی سوتے رہو جسم خراب نہیں ہوتا دوسری دلیل زندوں کے من میں میراث نہیں چلتی ممانات میراث اور تیسری دلیل زندوں کی بیویوں سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا حرمت تجویز فرمایا جب یہ تینوں دلیل زندوں کے متعلق تم نے دیکھ لی تو آقا کی زندگی پر اور انبیاء کی زندگی پر آؤ تمام انبیاء کا یہی مسئلہ ہے یہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمارے جسموں کو اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا تقریب جسد سے پاک یہ حیات کی دلیل اور انبیاء کے مال میں میراث نہیں چلتی لالو رسوما رکھنا سدا تھا یہ زندہ ہونے کی دلیل ہے اور نبی کی بیوی سے قیامت تک کے لیے نکاح حرام ہے یہ ان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے لاؤ تو صحیح ایسے دلائی جو اکابر دیوبند شریعت میں پیش کیے عشق میں ڈوبے ہوئے دلائی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا حضرت سے پوچھا کہ حضرت اتنے سارے انبیاء گزرے ان میں کسی کو آسمان پر اللہ نے زندہ بل جسد ورو نہیں اٹھایا عیسا علیہ السلام ہی کو کیوں اٹھایا اس میں وجہ کیا تھی حکمت کیا تھی اس میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک آخری نبی آ رہا ہے محمد رسول اللہ صاحب اور اس کو بل جسد آسمان کا سفر اللہ کو کرانا ہے تو اس کے مقدمے میں بل جسد عیسیٰ عیشا کو اٹھا کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ عیسا کے ماننے والوں اگر بل جسد تمہیں عیسیٰ پر اشکال نہیں تو میرے آنے والے نبی محمد پر بھی اشکال لگا یہ حجت اقبال جت میں شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی اشارہ کیا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکابر دیوبند وہ ہے ہمارے اللہ کا احسان مانو کہ ہمیں اقابل دیوبند سے جوڑا جن جن کا طریق کیا ہے در کپے جام شریعت در کپے سنگان عشق ایک طرف وہ شریعت کا جام لے کر چل رہے ہیں تو ایک طرف عشق کا پیالہ لے کر چل رہے ہیں وہ اتنا گلو بھی نہیں کر رہے ہیں کہ نبی کو عالم الغیب ثابت کریں اور نبی کو وہ اوساف دے دیں جو اللہ کے اوساف ہیں اور وہ وہ اتنی تنزلی میں بھی نہیں جا رہے ہیں کہ مزار اقدس کے لیے سفر کو حرام کر دیں نہ افراد ہے نہ تفریح ہے اعتدال کے ساتھ شریعت محمدی اللہ صاحب سلطلام کے جامع شراب کو ہمیں پلائے جا رہے ہیں اور اور جو ہے عشق کے شراب کو ہمیں پلائے جا رہے ہیں تو وہ اس میں اعظم سے عبد القادر جیلانی سے پوچھا المختصر جب طلب پیدا ہو گئے مرید میں تو لے کر چلے سمندر میں لے کر چلے فرما اترو اس میں اب مرید باسفا اترے حضرت کہتے اور چلو اور چلو اور چلو پانی آ گیا حضرت فرماتے اور چلو اور وہ کہہ رہے ہیں حضرت بچاؤ موجے آ رہی ہے بچاؤ حضرت فرمایا اور چلو اتنے میں زور سے موج آئی اور اس کو پھینکا ادھر پوچھا کیسے بچ گئے فرمایا حضرت میں نے آپ کو آواز دی کہ بچاؤ آپ نے تو ہاتھ پکڑا نہیں تو اس موقع پر مجھے میری موت نظر آ رہی تھی میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے کہا اللہ کو ہی بچا لے تو بس اللہ نے موت سے مجھے حفاظت کر لی حضرت نے فرمایا قلب کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ لفظ اللہ بولنا یہ اس میں آزم ہے بنیت الطالبین میں ہے یہ بات یہ اس میں قلب کی گہرائیوں سے اپنے رب کو یاد کرنا اپنے اللہ کو یاد کرنا تو بلا میں باورا کو اس میں آزم دیا باولا تھا علیہ السلام کے خلاف اس میں عزم کر کر دعا کرنے لگا دولت لے کر خوبصورت لڑکی کی لالچ میں آ کر تعالیٰ نے اس پر عذاب اتارا اور دنیا کا بدترین انسان اس کو کہا گیا فمت کل ان تحمل علیہ کتے سے مثال دی تعالیٰ نے اور اس نبی کو قرآن جس پر اتارا اس کو یوں کہا فخص لال یا دفک اس قصے کو بیان کرو اپنی امت کے سامنے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت علم کو تم اگر اسی طرح غلط استعمال کرو گے تو ہو کمزل کل در در کا میں تمہیں خود کا بنا دوں در در کا میں تمہیں خود کا بنا دوں اور دوسری طرف یرفا الدین اللہ الدین علم درجات اللہ تعالیٰ اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے یہ بہت بڑی کمال کی چیز ہے کہ اب تعالیٰ اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے اہل علم علماء صلحاء ان کی تعظیم کرو تقریم کرو ان کی احانت نہ کرو دیکھو حضرت خانوی نے فرمایا ہے قرآن غلط چھپ جائے تو وہ قابل احانت نہیں مثلا قرآن غلط چھپا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاؤں سے ربرو ہی پھینک دو قرآن غلط چھپ جائے قابل احانت نہیں ہے بہرحال وہ قرآن ہے غلطی ہو گئی اس کو تلاوت میں نہ لاؤ اس کو کہیں دفن کر دو فرمایا عالم بشر ہے غلطی ہو جائے تو اس کی احانت نہیں کی جائے گی اس غلطی میں اس کی اتباع نہ کرو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی توہین کرو اس کی ذلتیاں کرو بہت غلط بات ہے اور یاد رکھو ہم نے اس چھوٹی سی عمر میں وہ واقعات دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اہل علم کی توہین کی ہے ان کا برہاپا نہیں آیا کہ ان کی اولاد نے ان کی توہین کی ہاں ان چھوٹی سی عمر میں میں نے ایسے بہت سارے واقعات دیکھے کہ جن لوگوں نے اہل علم کی توہین اس لیے کہ یہاں نسبت جو ہے نا کسی اور طرف نہیں جا رہی ہے یہ نسبت جا رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسبت بہت قوی ہے اس نسبت کی لاج رکھنے کی ضرورت ہے میں جگہ جگہ ایک بات کہتا ہوں خیر ہم علماء تو آپس میں جب بیٹھتے ہیں اہل علم طالب علم میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی کناط کے مسئلے فلاں کے مسئلے لیکن ذمہ داروں کو چاہیے اہل دنیا و اہل سروت کو چاہیے اللہ تعالیٰ نے جن کو دولت دی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے جو تعاون کیا اہل علم کا اللہ تمہیں بہت جزائے خیر دے بہت جزائے خیر دے اس وقت میں معمولی تنخواہوں سے کام نہیں چلتا ہے میں سچ کہتا ہوں اس لیے نہیں کہ یہ میری برادری بہتی ہوئی میں واقعات آپ کو کہتا ہوں معمولی تنخواہوں پر کام نہیں چلتا آپ کا گزارا پندرہ بیس ہزار میں ہوتا ہے اور ایک مولوی کے لیے یوں کہہ دیتے ہیں مگر صاحب کو تین ہزار میں چل جائے گا چار ہزار میں چل جائے گا پانچ ہزار خیر یہ اور بات ہے کہ وہ بیچارہ کفایت شعاری سے اپنا کام لیتا ہے وہ کفایت شعاری سے اپنا کام لیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تل امکان مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اس لیے وہ مختصر سے مختصر تنخواہ میں اپنی زندگی گزار لیتا ہے لیکن اہل ثروت اور اہل دنیا کو چاہیے کہ ان کی کفایت شعاری کی بنیاد پر ان کا تعاون بند نہ کریں اچھی سے اچھی تنخواہ مزدور خوش کن کارے پیش جس کا دل خوش ہوتا ہے وہ بہت کام کرتا ہے جس کا دل خوش ہوتا ہے بہت کام کرتا ہے تم اہل علم کو پاک صاف کر دو کسی کی زکات پر نظر دے تاکہ ایک عالم کی نظر کسی کی زکات پہ نہ ہو کسی کی جیب پر نہ ہو اتنی تنخواہ دو ان کو اتنی تنخواہ دو ایک معمولی سی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک عالم کا بچہ بیمار ہوا آج جہاں یہ چاروں طرف سے کمائی ہی کمائی کمائی ہی کمائی وہاں دفتری لائن سے جو کمائی ہے میں نے اس فیلڈ میں جب قدم رکھا اللہ نے میرے ذریعے سے ایک ہاسپٹل بنوائی اور میں نے جب اس فیلڈ میں قدم رکھا تو میں نے کہا کہ سب سے زیادہ مہذب طریق پر لٹنے کا طریقہ یہی ہے مہذب طریقہ ایک دفتر کے پاس تب جاؤ تو سب سے پہلے اس کی اپنی فیس ہوگی دو سو روپے تین سو روپے پھر اس کے بعد تمہیں بلا وجہ بھی کہے گا جاؤ بلڈ ٹیسٹ کرا لو بلا وجہ چار سو روپے پانچ سو اس کے دے دیے اب کہے گا اب بھی کچھ جاؤ ایک ایکسرے نکال چار سو پانچ سو آپ کے پاس اس کے دلوا دیے اب بھی اس کو کمانے کا ذریعہ ہے کیونکہ ہر جگہ کمیشن ہے اس کا تو کہے گا ایک سونوگرافی بھی کرا دو اب وہ چھ سو سات سو روپئے اس کے بعد کہ وہ کہ لاگت نہ چیز تو کچھ دکھتا نہیں ہے وائرل انفیکشن ہے آپ کو اب دوائی پیراسیٹامول لکھ دے گا اچھا پیراسیٹامول لکھ دے تب بھی بہتر ہے غنیمت ہے کہ چلو یہیں سے چھٹی ہوئی لیکن پرسکرپشن جو بھرتا ہے نا وہ وہ ہمارے ایک دوست مجھ کو کہتے تھے کہ وہ پرسکرپشن میں جو لکھتا ہے نا وہ وہی سمجھتا ہے اور میڈیکل والا ہی سمجھتا ہے تیسرا کوئی نہیں سمجھتا وہ کہنے لگے میرے دوست کے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس میں یوں لکھتا ہے کہ میں نے میرا کل لیا یا تو تیرا کل لے اس نے یوں لکھا ہے پرسکرپشن ایک مثال ہے بہت سمپل میں نے مثال دی ہے جیسے بہت سارے مسائل ہیں ہمیں چاہیے کہ ان علماء پر خرچ کرنا ہے جو علماء ہماری اولاد کو یہ سکھاتے ہیں کہ باپ کا ادب کرو ماں کی تعظیم کرو بڑوں کا ادب کرو چھوٹوں پر شفقت کرو اچھے اخلاق سے جیو وطن سے محبت کرو بغاوت کے کام نہ کرو گھروں میں اچھے رہو تمہاری تجارت اچھی بنے تمہاری زراعت اچھی بنے تمہاری زندگی سلیقے کی گزرے یہ تعلیمات صرف اور صرف اور صرف انہی مدارس میں دی جاتی ہے کسی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں یا کسی کالج میں آپ چلے جائیں وہاں کبھی یہ تعلیم نہیں ملے گی کہ باپ کی تعلیم ماں کا ادب کرو کہیں نہیں ملے گی یہ تعلیم وہاں تو یہی تعلیم ملے گی پیسے کیسے کماؤ دنیا کیسے بناؤ یہاں دنیا بنانے کی تعلیم نہیں دی جاتی یہاں آخرت بنانے کی تعلیم دی جاتی ہے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ میں یہ نہیں کہتا کہ دین ہی دنیا بھی پڑھاؤ خوب پڑھاؤ لیکن دین کے ساتھ اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ اگر تمہارے بچے کے پاس دین نہیں ہوگا تم قبر میں سوئے ہوں گے اور تمہارا بچہ تمہاری قبروں سے لات مارتا ہوا گزرے گا اس لیے اپنے بچوں میں دینی ذہن بنانے کی کوشش کرو یہ مدارس جو ہیں یہ دینی ذہن بنانے کے قلعے ہیں یہاں پر دینی ذہن بنایا جاتا ہے آخرت بنائی جاتی ہے اللہ والے بنائے جاتے ہیں محمد الرسول اللہ کی سنتوں والے بنائے جاتے ہیں اکابر اولیاء صحابہ کی زندگیوں پر چلنے والے بنائے جاتے ہیں ہمیں مدارس کو بھی اہل مدارس کو بھی ذمہ داروں کو بھی ناظمین کو بھی محتمین کو بھی مدرسین کو بھی متعلمین کو بھی ہر ایک کو محبت کی نظر سے دیکھنا ہے اور اتنی محبت اتنی محبت ان کو نظر سے دیکھیں کہ اللہ کو ہم پر پیار آ جائے دیکھنے والوں پر پیار آ جائے کہ یہ میرے قلعوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے میں اس پر اپنی رحمتیں اتارتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس کی مقاصد کی مراکز کی خانقاہوں کی حفاظت فرمائے اب تعالیٰ یہاں کے ذمہ داروں کو دینے والوں کو اور اس مدرسے کے نگران کو اور اس مدرسے کی مقدمی مولانا امین الرشید صاحب کو مدرسین کو تمام کو اللہ کے ذائقہ حیرت کا فرمائے چند باتیں ذہن میں آئیں میں نے عرض کر دی اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ صلی اللہ علیہ نبی کریم رحمۃ آ جاؤ کون محمد علی بھائی آ جاؤ بہت اچھا کام کیا زندگی میں رفیع کے سفر ہونا چاہیے رفیق احمد سے آپ اور محی الدین عمر میاں آپ اور محمد سلیم صاحب آپ اور پانچ ہزار روپئے میں رہے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الله الله الرحمن الرحيم يا يا أيها أيها الناس اتقوا اتقوا ربكم الذي الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تسالون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا وقال تعالى الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا أتزود النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري وكما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيق بي آپ نے التنا بانو کی اجازت لی ہے آپ نے آپ نے سنی اچھا تو آپ نے اپنی موقع التنا بانو رمضان علی کی ذات کو پانچ ہزار روپے نقد مہر کے عوض جناب محمد علی صاحب کے نکاح میں بیوی بنا کر دیا آپ نے اچھا محمد علی صاحب رفیق بھائی نے اپنی موقع التنا بانو کی ذات کو دو گواہ حاضری نے مجلس کی روبرو پانچ ہزار روپے نقد مہر کے بس تمہاری بیوی بنا کر دیا تم نے قبول کیا میں نے قبول کیا بارہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما اللہ ہمارے سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما اللہ معاشی تو غیانی بے حیائیوں کے باوجود آپ نے ہم سے ہم کو دین سے جوڑے رکھا ہے یہ تیرا فضل ہے کرم ہے احسان ہے عظیم نعمت ہے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے وابستگی دین سے ہمیں محروم نہ کرنا اللہ وابستگی دین سے ہمیں محروم نہ کرنا اللہ عالمین اس اڑیانیت اور بے حیائی کے دور میں چاروں طرف سے جہاں اے اللہ بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے امت کے جوانوں کی حفاظت فرما امت کی بچیوں کی حفاظت فرما اللہ آج ہمارے جوان بچے اور بچیاں غیروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے ہیں اللہ انہیں اپنے ایمان کی حقیقت سمجھا دے اللہ انہیں اپنے ایمان کی حقیقت سمجھا دے اللہ انہیں اپنے ایمان کی حقیقت سمجھا دے اللہ ان کے دلوں میں نبی کی سچی محبت پیدا فرما دے نبی کا عشق پیدا فرما دے اللہ یہ جذبات میں آ کر اپنے دین کا سودا کر رہے ہیں وہ دین کا سودا نہیں کر رہے ہیں وہ تو جہنم خرید رہے ہیں اللہ وہ دوا میں جہنم کیا ہوگا ہماری ان اولادوں کا اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرما صحیح شعور عطا فرما صحیح وجدان نصیب فرما دین سے وابستگی نصیب فرما اے اللہ ہم تمام کو اپنی مرضیات پر چلا ہماری نا مرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے قصور جیل میں ہے رہائی نصیب فرما غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما الہ العالمین اس مدرسے کی بہت حفاظت فرما اللہ اس کے محتمین ذمہ دار مدرسین متعلمین اللہ اس کے چاہنے والے اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے اس کا تعاون کرنے والے اللہ سب کی مدد فرما سب کی دستگیری فرما سب کو قبول فرما اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما یہاں سے علماء پیدا فرما صلحہ پیدا فرما دین کے دائی پیدا فرما راتوں میں رونے والے پیدا فرما اللہ اللہ جو اجرے ہیں انہیں آباد فرما بے مکانوں کو مکان عطا فرما اللہ بھوکوں کو کھانا عطا فرما پیاسوں کو پانی عطا فرما اللہ جو بچے یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں لا لالمین انہیں ہمیشہ دین سے لگے رہنے کی توفیق عطا فرما انہیں دین کے لیے قبول فرما انہیں دین کے لیے قبول فرما ان سے اپنے دین کا کام لے لے اللہ ان سے اپنے دین کا کام لے لے اللہ بہت سی مرتبہ اللہ یہ دین کے کام کے لیے چلیں گے اللہ العالمین ان کے لیے بڑے حالات ہوں گے اللہ ان حالات میں ان کی مدد فرما دینا کی دستگیری فرما دینا اللہ ان کی آبر و عزت کی حفاظت فرما لینا اللہ جب تک جلائیں ہمیں آبر و عزت اور ایمان کے ساتھ جلانا اور اپنے اپنے وقت پر ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرمانا اللہ اس نکاح کو قبول فرما اللہ اس نکاح کو قبول فرما جانبین سے محبت عطا فرما دونوں خاندانوں میں محبت نصیب فرما اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما اللہ عالم عرب کے بحران کو ختم فرما اللہ عالم عرب کے بحران کو ختم فرما عالم عرب کے بحران کو ختم فرما اللہ مسلمان کیسے مارے جا رہے ہیں کاتے جا رہے ہیں ہم سے تو دیکھا بھی نہیں جا رہا ہے ہم سے تو سنا بھی نہیں جا رہا ہے اللہ اللہ اللہ بس ہو گیا بس ہو گیا اللہ اب فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما حرمین الشریفین کی حفاظت فرما حرمین الشریفین کی حفاظت فرما اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين